اللہ دین آ منو فری قم نل دین او تو کمبا دائمان کم کا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 سلا دو سلام یا سیدی یا رسول اللہ گمبا والا آل گا وا سو آل سی سامعین السلام علیکم دوستو جناب کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ جماعت المبارک مبارک سے پہلے جو جمعہ پڑھایا تھا اس کا موضوع تھا آج کل کے دینی مدرسے یہودیت کے مورچے خطبہ جمعت المبارک وہ ایک تمہید کی حیثیت رکھتا ہے میرے اس موضوع کے لیے یعنی آج کے خطبہ جمعت المبارک کے لیے وہ جمعہ شریف کا موضوع جتنا بیان ہوا ہے وہ ایک تمہید کی حیثیت رکھتا ہے اس میں میں نے وضاحت کی تھی کہ اسلاف امت نے دینی مدارس کے ذریعے اسلام کی خالص جلال ہو کہ مرضی کے عین مطابق کیسے خدمت کی پھر ایک تاریخ بیان کی جہاں تک آ کر میں نے بات کو ختم کیا تھا اس سے آگے کے جماعت المبارک میں جرنل ضیاء الحق کی وساطت سے جو دینی مدارس پر ایک انتہائی گھنونی یہودی سازش کا حملہ کیا گیا وہ ہے تنظیم المدارس حملہ تو دیوبندی وہابیوں کے مدارس پر بھی کیا گیا ان کا وفاق المدارس ہے میں نے اس کا پچھلے جمعت المبارک میں ذکر بھی کیا تھا ان کا وفاق المدارس ہے ان کے مقابلے میں بریلویوں نے تنظیم المدارس پاکستان کی منظوری لی نصاب ایک نیا ترتیب دیا گیا کتابیں نئی بنائی گئیں کچھ شامل کی گئی کچھ نکالی گئیں وہ تنظیم المدارس جو بریلیوں نے بنایا تھا جنرل ضیاء الحق کی وساطت سے یا اس کے مشورے اور اس کے کہنے پہ تو آج اس جماعت المبارک میں یہود و نصارہ کے اس ملعون اور خبیص شیطانی منصوبے یعنی تنظیم المدارس کی خباستیں نجاستے کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ آج سے نہیں کچھ عرصہ پہلے سے یہ دینی مدارس کافی حد تک یہودیت کے مورچے بن چکے تھے لیکن رہتی ہوئی کسر پوری کرنے کے لیے کو ایک جدید نظام تعلیم جس کو سکول کالج کا کہتے ہیں وہ شامل کر کے ان دینی مدارس کو پوری طرح یہودیت کے مورچے بنا دیا گیا ہے میں نے ملتان شریف میں گزشتہ ہفتے میں اس بات کی بڑی وضاحت کی تنظیم المدارس اہل ستھر پاکستان پر الحمدللہ کھل کر میں نے تنقید کی اس کی وضاحت کی اور ساتھ چیلنج کیا کہ اگر پورے ملتان میں مدارس بنانے والے ہوں یا ساری پگوں والے ہیں یہ فقیر کے سامنے آ کر اس کی کسی بات کو غلط ثابت کر دے مجھے ملتان میں ہی مار کر دفنا دو لاہور جانے کی ضرورت نہیں اور اگر تم جواب نہیں دے سکتے تو ظالموں کافروں کے پیچھے چل کر مستفا امت سے اتنا بڑا بہتر کرو سب سے پہلے جامعہ روسیا مین مارکیٹ گلبرگ میں بیان کیا تھا جس میں میں نے تنظیم المدارس بنانے والے ملاؤں سے کہا تھا کہ ان سب پر توبہ فر ہے یا اپنے ایمان کی خیر بنا ہے آج میں صرف تنظیم اور مدارس کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ ایک لانتی حملہ کتنا سخت ہوا ہے اور اس کے و مقاصد کیا ہے تنظیم اور مدارس جنرل ضیاء تاک نے کیوں بنایا تھا میری زبان جڑی نا جی وہ پنجابی چڑی ہوئی ہے نا سجے کبے اتر جاتی مہارت تو مجبور بھی تھے نا مسئلہ آ تو اردو سمجھ آ جاتی ہے نا تو کئی لوگ ایسے ہیں نے پنجابی نہیں سمجھ آتی تو یہ موضوع ایسا ہے جڑا میں چارے سوبے پہ گا خالی پنجاب واسطے نہیں اس واسطے میں اردو شروع کیتا ہے ان شاء اللہ ہر سادی اردو بیان سادی اردو لیا گا جیسے تھی گفتگو سمجھو گے تنظیم المدارس پاکستان میں وفاق کی گل نہیں کرتا تنظیم المدارس پاکستان جو بریلیوں کی ہے اس پر تنقید کر رہا ہوں میں آدھی مدد بندیوں کے مدرسے کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ شکوے شکایت ان سے کیوں کیے جائیں ان کو چھوڑو وہ جو مرضی پڑھائے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ خود جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہر سنی بھائی اتنا دھوکہ ان سے نہیں کھائے گا جتنا ان اپنے خنزیروں سے کھائے گا اپنا زیادہ نقصان دیتا ہے اگرچہ ضمن ان پر بھی تنقید ہو جائے گی الفاق المدارس کے علاوہ مقاصد بھی اس کے ضمن میں آ جائیں گے لیکن مقصود بیان میرا تنظیم المدارس پاکستان ہے دوستو پہلا مقصد تنظیم اور مدارس کا کیا تھا اس سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں تعارف یہ ہے کہ جنرل سیاح وہ بدترین اسلام دشمن باغ حکمران جس نے گیارہ سال اسلام کو دھوکہ دیا جو ہر سال یہی کہتا تھا اسلام آ رہا ہے چل پڑا ہے آ رہا ہے فلا اسٹیشن پہ پہنچ گیا ہے آ رہا ہے تمہارا ملک پاکستان خالی جنرل جا رہی نہیں جتنے حکمران پاکستان پر رہے یا ہیں یہ تمام کے تمام یہود و نصارہ کے ہاتھ میں کٹ پتلے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے رکن ہے تمہارا پاکستان اقوام متحدہ کا رکن ہے کہ نہیں تو جو اقوام متحدہ کی ویٹو پاور کہے گی انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے نا تو یہودیوں کی طرف سے جنرل ریاض کو یہ منصوبہ دیا گیا کہ تن جو مدارس عربیہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے کفر کے پنجے سے کچھ آزاد ہو کر کام کر رہے ہیں لہذا ایسا کیا جائے کہ ان کو اپنے پنجے میں گرفتار کیا جائے تاکہ ان سے نکلنے والے افراد جو ہیں وہ ہماری مرضی کے عین مطابق ہوں اور ان کا جو مقصد تعلیم ہے وہ خدا کی رضا کی بجائے ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے اگر مقاصد ان کے کیا تھے جب یہ جنرل ضیاء کو منصوبہ پیش کیا گیا اس نے بڑے مولویوں کو بلایا سب کو اور ان بیچارے سب کی کمزوری جو ہے نا وہ بختہ والا پیٹ ہے یہ سب کی کمزوری ہے تمہاری بھی مولویوں کی بھی پیروں کی بھی یہ ہر سب کسی کی کمزوری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص امداد ہو تو پھر بندہ پیٹ کے چکر سے آزاد ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا ان کو بلا کر اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تمہارا وقار نہیں تمہاری عزت نہیں معاشرے میں تم پہ وکار زندگی بسر نہیں کر رہے تمہیں عزت نہیں ایسا کرو قومی دھارے میں شامل ہو جاؤ اپنے نصاب کو ہماری مرضی کے مطابق تشکیل دو بناؤ اور بنانے کے بعد ہم یہ تم پر احسان کرتے ہیں کہ تمہارے قرآن حدیث کے سارے نصاب کو ہم اپنے سکون کے نصاب کے برابر کر لیں گے جب برابر ہو جائے گا تو تمہیں بھی ملازمتیں ملیں گی نوکریاں ملیں گی معاشرے میں پھر تمہارا وقار ہوگا تمہاری عزت ہوگی تم عام آدمی نہیں تم ہو گے ٹیچر یہودی فرنیچر توجہ کی فوج میں تم آؤ پولیس میں تم آؤ اسمبلی کے مساجد کے خطیب اور امام بنو یہ جو ہم کھا رہے ہیں اس سے تم بھی کچھ فیض یاب ہو جاؤ جب انہوں نے سنا تو آگے مہر علی شاہ جیسے تو نہیں تھے آگے تھے دین ایمان بیچنے والے دنیا پرست انہوں نے یہ ذرا برابر غور خوش نہ کیا یہ کیا سازش ہے مقاصد کیا ہے اگر کیا ہے ہمیں دینی دنیاوی اس سے نقصان کیا ہوگا انہوں نے ذرا برابر تعمل نہ کیا انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے اس نے کہا لیجئے جو زکات فنڈ ہوتا ہے نا اس سے آپ کے مدارس کے لیے زکات فنڈ جاری کر دیتے ہیں بس زکات فنڈ کا اجرا تھا کہ خوشیوں کی لہر دوڑ گئی مدرسے دال کی بجائے دال کی بجائے مرغے پر آ گئے چلے آنے لگے اب اس سے جو بربادی ان لوگوں کی میں جب اگلا و مقاصد آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان ملاؤں نے دیدہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اسلام کو اور اپنے آپ کو اور امت مسلمہ کو کتنا گہرا نقصان پہنچایا یہ آپ پہلے اگلا و مقاصد سنیں گے تو پھر جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مدارس کب سے یہودیت کا مال امت مسلمہ میں تقسیم کر رہے ہیں جن کے باہر تو لکھا ہوتا ہے کوئی جامعہ غوثیہ ہے لیکن یہ وہ غوث نہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی گیارہویں والے ہیں یہ جن کے نسبت سے یہ نام رکھے ہوئے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی یورپ بات کی میں نے جب یہ بات پڑھی قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبل قدرت میں میری جان ہے حیرت کم ہو گئی بزرگ فرمانے لگے تو پڑھانے کے قابل نہیں تو استاد نہیں بن سکتا تو نے الحمد شریف کو الحمد شریف کو اتنا کم قیمت سمجھا ہے چار ہزار دینار کو زیادہ سمجھا ہے میں تجھ سے بچہ نہیں پڑھاؤں گا تم اس کا ہی نہیں ہو معلوم ہوا ایمان تو یہ ہے ساری کائنات ایک طرف ہو الحمد شریف پوری کیا میرا ایمان یہ ہے الحمد شریف میں خالی جو اس میں مبارک اللہ ہے ساری کائنات اس کے برابر نہیں ہو سکتی میں نے رات ایک بیان بات بیان کی ہے آپ کو پہلے سنائی تھی لیکن اس میں ایک نکتا رات خاص اترا ہرون آباد میں اگر کہے تو آپ کو سنا دوں توجہ کیجئے میں نے بات یہاں بیان کی ہے آپ کے سامنے حدیث پاک کے حوالے سے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جنت مانگو اگر مانگنا ہے تو اللہ کے نام پر کیا مانگو جنت مانگو دنیا نہ مانگو میں میں نے یہ بات بیان کی یہاں میں نے کہا تھا کہ اس وجہ سے یہاں فرمایا گیا جنت مانگو کہ جنت اللہ کے اس میں مبارک کے قریب قریب جا پڑتی ہے لیکن دل میں پریشانی اور قلق رہتی تھی کہ یار وہ بھی تو مخلوق ہے مخلوق خالق کے نام کے برابر یا خالق کے نام کی قیمت کیسے پوری کر سکتی ہے رات جب میں نے ہارون آباد میں یہ بات بیان کی تو خدا کی طرف سے الحمدللہ ایک بات اتری کہ بات یہ نہیں کہ جنت مخلوق ہونے کے ناطے سے اللہ کے اس میں مبارک کے برابر اتر رہی ہے نہیں نہیں بات یہ ہے کہ جنت میں دیوار کہ نہیں زور سے کہیے مزے سے سبحان اللہ معلوم ہو رہا اگر جنت میں دیدار خدا دیدار مصطفیٰ نہ ہوتا تو جنت بھی اللہ تعالی کے نام مبارک کی قیمت پوری نہیں کر سکتی تھی توجہ نہیں کیوں مخلوق جتنا اونچی ہو خالق تک کب پہنچ سکتی ہے ملک جتنا اونچی ہو وہ تک کب پہنچ سکتی ہے خالق کے عزت اور مقام کو کب پہنچ سکتی ہے لیکن بے لیا ایسی باتیں اس وقت ہی دل میں آتی ہیں جب پہلے دل میں اس ذات کی صحیح عظمت موجود ہو ہاں اگر دنیا کی قدر و قیمت دل میں ہے نا تو پھر ایسی رہنمائی مولا تعالی کبھی نہیں فرماتا اب ایمان سے بتاؤ دل تسلی کر گیا ہے کہ نہیں بول بول سے بول اور اللہ سڑکے جاؤں جس کو کہتے ہیں سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کیا مطلب یا اللہ جب سے تیری ذات سے میں نے تیرا سوال کیا ہے نہ کچھ پیچھے ہے نہ کچھ مانگتا ہوں توجہ نہیں کی نہ کوئی پیچھے رہا نہ کسی کا سوال کرتا ہوں جب تک سے تجھی کو مانگ نہیں آتا اور کیا مانگوں میرا مزے سے سبحان سب اب اسی وجہ سے اللہ کے فقیر نے کہا ولی نے کہا لکھنے والے اللہ حضرت بریلوی ہے چھاپنے والے برائلر ہیں توجہ نہیں کی لکھنے والا امام ہے یہ لچے لفنگے کہتے ہیں چشتی ہماری جماعت سے باہر ہے میں کہتا ہوں مردودو میں تمہاری جماعت سے باہر ہی اچھا تمہاری تو جماعت ہی ملونوں کی ہے میں تو امام احمد رضا کی جماعت کا ہوں میں تم خندیوں کی جماعت کا بننا کا تو استاد بننے کے قابل نہیں تو پڑھانے کے قابل ہی نہیں تو نے الحمد کی قدر ہی نہیں پہچانی تو چار ہزار دینار زیادہ سمجھ رہا ہے میرے پاس تو ساری کائنات ہوتی تو اس قرآن پہ ڈال دیتا اس قرآن پہ مار دیتا تو کہتا ہے چار ہزار دینار دیے ہیں کیا دیکھا ہے ابھی تو الحمد ہوئی ہے توجہ نہیں کی سنو میرا ایمان یہ ہے میرا ایمان یہ ہے کہ یہ تمہاری ساری زمین کی ڈگریاں الحمد تو کجا الحمد کے شروع میں بسم اللہ ہے بسم اللہ کے شروع میں بے ہے میرے نزدیک وہ دار اسلام سے رہے ہے کوئی مسلمان نہیں توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی مخدوم کجا آقا کجا اور یہ انگریزی کتے کجا کس کی برابری لیکن اب یہودی نے سوچا ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت اتنا ہے حدیث کی عظمت اتنا ہے نبی کی شریعت کی عظمت اتنا ہے کیوں نہ ہو ان کے دلوں سے نکال لی جائے اور ان کے ہاتھوں سے توہین کرائی جائے اب بات سمجھنا یہ خود سب یہ خود تسلیم کرے یہ خود اندر سے مان بیٹھے کہ ہمارا قرآن حدیث ادلا ہے یہودی کی تعلیم اعلیٰ ہے یہ خود مانے اس وجہ سے انہوں نے یہ تنظیم دی یہ پہلا مقصد تھا اب بات کو سمجھیے یہی یہ ہے وہ تنظیم المدارس آلے ستھرے پاکستان جامعہ نہیں میا جس کو میں جامعہ جہیمیہ کہتا ہوں اس کے تقریباً ہر صفحے پہ یہ لکھا ہے نشان درجہ سانوی آما میٹرک ایف کے برابر مساوی فلا فلا فلا فلا مساوی برابر مساوی کا کیمرا ہوتا ہے برابر اچھا اب آپ سمجھیے ذرا بات کو یہ اصول ہے کہ ادنا کو اعلی کے برابر کیا جاتا ہے اس کو ترقی دینے کے لیے ٹھیک ہے نا اصول کیا ہے کس کو برابر کیا جاتا ہے مثلا سپاہی کو ترقی دینی ہو تو کیا بنائیں گے تھانے دار تھانے دار کو ترقی دینی ہو تو کیا بناؤ گے کیا تھانے دار کو ترقی دیتے وقت آپ اس کو سپاہی بنا دیں تو یہ ترقی ہوگی یا تنزل یہ اس کا درجہ آپ نے کم کر دیا یا بڑھا دیا کم کر دیا اب انہوں نے نے کیا کیا یہودی نے جنرل کر دیا اس منافق کے کے ذریعے کام یہ کیا کہ قرآن و حدیث ادنا ہے اور وہ شیطانی پڑھائی آلہ ہے کیا ہے آلہ ہے اب تم کرو اس کے اس کو اس کے برابر جب برابر کرو گے تو تمہاری تعلیم کو ترقی مل جائے گی لہذا تمہاری نوکریاں پکی جب ایمان نکل گیا تو نوکری تو خود نہ خود پکی توجہ نہیں کی اب بتاؤ کجا قرآن مجید کے قرآن مجید کے بسم اللہ کے بے کے نقطے کے برابر ساری کائنات کی ڈگری ڈگریوں کو سمجھنے اور بنانے والا ایمان سے وہ خارج کسی گروہ کی بات مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد کافر کر دیں گے اللہ تیرے قرآن کی عظمت کو سلام زور سے کہیے سبحان اللہ اب بات سن لیے گا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام انہوں نے کر لیا ایمان ان کا ہو گیا کلو وہ ادھان پر پڑ گیا پردہ اب ان میں سمجھنے سوچنے کی طاقت نہیں رہی قوت ایمانی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ مردے بن چکے ہیں ایک اور پتا انہوں نے ڈالا تاش کا ایک اور پتا ڈالا پھر یہ منہ تکتے رہ گئے انہوں نے کہا اسمبلی میں تمہاری یہ El camino. کافر تھے ہی تھے وہ تو شروع سے اول دن سے ہی تھے ہے کے منہ میں ہے دیکھو تو صحیح کیا شر ہے میرے خنزیر کی تم اپنے ہرن کا وکار کیوں نہیں بنانا چاہتے تمہارے ہرن کا وکار تو نہیں بن سکتا جب تک کہ منہ میں کینچی نہ ہو اس نے سوچا وہ پاکستانی تھا اس نے کہا ہوں بات تو صحیح ہے میرے ہرن کے پاس تو کینچی ہے نہیں اب کیا بنے گا ہندو نے جب یہ پریشانی اس کے دل میں ڈال دی یہ بدھو تھا آگے سے جواب اس کے منہ میں تھا نہیں اس کو لالچ نے تباہ کر رکھا تھا اس نے کہا چلو ہم مہربانی کرتے ہیں تمہارے ہرن کو اپنے خنزیر کے برابر کر لیتے ہیں تو وہ بغلے مارنے لگ گیا اس نے کہا واہ کمال ہو گئی جی جی ریال تک جیے جی اپنا خیر جب ہندو نے دیکھا اس نے کہا اس کی اتنا مت ماری ہوئی یہ اتنا پاگل کا بیج ہے یہ اتنا بے وقوف احمد اور گدا ہے اس کو اتنا شعور اور تمیز نہیں کہ حلال جانور کے برابر تو حرام نہیں ہو سکتا حرام جانور حلال کے برابر نہیں ہو سکتا اور کجا یہ حلال کو حرام کے بعد کہتا اور پھر خوش ہو رہا ہے اس نے چند دنوں کے بعد کہا ہے جا باغ نکل یہاں سے تیرا ہرن ہمارے خنزیر کے برابر ہو گیا اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر بھی پہلے برابر کیا کہ عزت ملے گی اب برابر بھی نہ یہ ان ملاؤں کا کام ہے ہاں ہاں یہی مثال ہے ان کی کہ انہوں نے پہلے اس خنزیر یہودی تعلیم کے خنزیر کے برابر قرآن حدیث کے نور کو کر لیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بےمان ایمان سے فارغ ہو چکے ہیں ان کی عقل مر چکی ہے تمیز کی تمام حصے ان کی بات کر چکی ہے انہوں نے کہا نکالا اب یہ منہ دیکھتے رہ گئے کدھر نکالتے ہو تیری راہو میں پڑے ہیں دل تھام کے ہاں۔ ارے ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے یا تیرے جام کے یا تیرے کام کے یہ پہلا مقصد تھا یہودی کا میری غلطی سے جب بچہ تھا کسی فقیر کی نگاہ میں نہیں آیا تھا تو میں نے بھی یہ سند حاصل کی یہ برابر ہونے کا شوق مجھے بھی پیدا ہوا لیکن جب میں نے بیٹھ کر غور کیا مرد حق کی نگاہ فرمانے کے پاس تو بات وحدے ہوئی کہ چشتی اتنا بڑا کفر وہ تیرے ساتھ کیا ہوا قسم اس ساتھ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے وہ سند اٹھائی اور چیر پھاڑ کر اس کو آگ میں ڈال دیا میں نے کہا ایسی سند تھی جو مسلمان مولن کا ایمان ہی مزے سے کہیے سبحان اللہ ہاں اقبال فرماتے ہیں پیدا ہے فقط تو چنگاری سے شولا بنانے والی عقل انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو عشق اور جنون رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں تو ہمیں تو خواب بھی یہودی کے خلاف آتی ہے ہم وہ ٹرین میں بیٹھے ہوں نا تو ادھر بھی ہمارا یہی خیال ہوتا ہے وہ یوں کر رہا ہے اور ہم نے یوں کرنا ہے ایمان سے اسی وجہ سے تو مسلمان کو مجنو کہا جاتا ہے نا پاگل کہا جاتا ہے کیا کہ اس کے دل و دماغ پر صرف ایک ہی سوچ رہتی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی سوچ کہتے ہیں یہ کہیں بیٹھا ہو بات اپنے مقصد کی کرے گا اپنے مطلب کی کرے گا ادھر ادھر سے گھما کر اسی طرف لے جائے گا پھر کافر کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے اور جب کافر بیٹھا ہو جہاں بیٹھا ہو کافر اور منافق وہ بھی پاگل ہوتا ہے وہ جب بھی سوچتا ہے توجہ نہیں کی ہے وہ بھی دیوانہ ہے ہم بھی دیوانے وہ مردار کا ہے ہم رب غفار کے ہیں مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب تک دیوانے نہیں بنو گے مسلمان نہیں بن سکتے مجدد الفسانی احمد سرحدی فرماتے ہیں مفتی بات میں جب تک کہ تم دیوانے نہیں بنو گے مسلمانی کو نہیں پہنچ سکتے ارے بھائی مستفا کی حدیث ہے اب کو حتہ یہ کالا مجنون اللہ کو اتنا یاد کرو لوگ کہیں یہ پاگل ہے سے کہے سبحان اللہ اور جب تمہیں کوئی کہہ دے پاگل ہے تو اس وقت فوراً کہے الحمدللہ میں اپنی میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو ہمارے مصطفیٰ نے یہی فرمایا تھا خدا کو ایسے یاد کرو کہ لوگ کہیں پاگل ہے اب بات کو سمجھنا یہ پہلی ضرب تھی پہلی چوٹ تھی ہمارے مدارے سے دینی اثر فرض لگائی گئی کہ ان کا ایمان ہی ختم کر دیا جائے اور نام نہاد ملا انہیں یہ چوٹ بری طرح ہمارے تلا بھاگ کے دل و دماغ پر لگائی اپنے ایمان پر لگائی یہ دینی تعلیم کو قرآن حدیث کو ادنا ادنا مان بیٹھے اور اس کو آلہ مان بیٹھے اور برابر کر کے ایمان کا خاتمہ کر دیا پہلی چیز ہو قرآن کی تصدیق ہو گئی اگر کافروں کی بات مانو گے پہلے کتاب کے کسی بھی گروہ کی تو کیا کر دیں گے کافر کر دیں گے یہ پہلا مقصد ہے تاکہ ایمان ختم ہو کیا ہو یہ خود تسلیم کریں کہ ہماری تعلیم قرآن حدیث ادنا ہے اور یہودیوں کی آلہ ہے وہ کر بیٹھے یہ پہلا مقصد تھا دوسرا مقصد توجہ نہیں کی دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان دینی مدارس کی تعلیم کا مقصد سمجھو نہیں کی ہاں لیکن ایک بات یہاں رہ گئی ہے وہ میں کرتا چلوں تو پہلے مقصد کے ساتھ منسلک ہو رہی ہے وہ یہ کہ سکولی طبقہ خود قرآن مجید کو اس کی تمام تر تعلیم کو ادلا گھٹیا بیکار اختیاری غیر لازمی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہے اچھا وہ اعلیٰ تعلیم کا لفظ کون سی تعلیم کے لیے بولتے ہیں توجہ ہے کوئی نا یہ پہلی سے لے کر سولہویں پی ایچ ڈی تک چلے جاؤ مطالعہ پاکستان اور علم تعلیم یا سیف کی کتابیں ان میں یہی لکھا ہوگا کہ اعلی تعلیم انگریزوں کی کس کی انگریزوں کی توجہ نہیں کی کی تعلیم اعلی اب تم سمجھدار ہو جب کسی کی تعلیم کو اعلی سمجھو گے اس کے مقابلے میں جس کی تعلیم کو تم ادنا سمجھ رہے ہو وہ شخص جس کی تعلیم کو تم کچھ سمجھ رہے ہو وہ شخص تمہارے ذہن میں ادنا بن جائے گا کہ نہیں توجہ نہیں کی بات میں میں میں تقریر کرتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے یہ ادنا تقریر کرتا ہے ایک اور کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ اعلیٰ تقریر کرتا ہے اب بتاؤ وہ مجھے ادنا کہہ رہا ہے یا نہیں اس کو اعلیٰ کہہ رہا ہے یا نہیں تو یہودیوں نے اور کیا آپ کا ایمان لینا تھا کہ تمہارا نبی تو وہ تھا جو تمام نبیوں سے آ جاتے اور انگریز نے سکون کی کتاب کے ذریعے اور ملا کے پرندوں کے مدرسوں تنظیم کر دیا ہمارے نبی کو ادنا ہوتا ہے جبکہ خنزیر کافر کی تعلیم کو اعلیٰ سمجھ کر یہودی کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے اس کو ادنا سمجھ توجہ نہیں کی اقبال کیوں کہتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام پر حق جو تجھے حاضر ہاں موجود سے بیزار کرے دیکھ کے احساس سے زیا تیرا لہو گرما دے دیکھ کے احساس سے زیا تیرا لہو گرما دے فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے اقبال فرماتے ہیں تیرا وہ ہے مسلمان جو تمہیں نقصان کا تمہاری بربادی کا احس احساس اتنا پیدا کہ تیرا لہو گرم ہو جائے تجھے آگ لگ جائے کہ ہر ہمارا کیا کچھ لوٹا گیا توجہ نہیں کی اکبر آبادی کہتے ہیں اکبر آبادی وہ کہتے ہیں نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی مذاہب رہتے ہیں قائم مان جاتا ہے توجہ نہیں کی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط پیسہ پیسہ پیسہ یہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور تم ادھر دیکھ رہے ہو اب بتاؤ جن کے سامنے ڈالر ہوں گے وہ کدھر دیکھیں گے توجہ نہیں کی میری بات یہ پیسہ صرف یہ روپیہ ہے ڈالر نہیں ہے یہ ابھی لینے کے لیے اٹھے ہیں تو تمام ادھر دیکھنے لگ گئے ہو اور جن کے سامنے ڈالر ہوں گے ان ملا اور پیڑوں کا اور ان حاکموں کا اور سلام کا کیا حال ہوگا وہ کدھر دیکھیں گے اسی وجہ سے میاں صاحب شیر ربانی فرمایا کرتے تھے بیلیو ہوں پڑھو لا الہ لندن کا بت لا الہ الا اللہ لندن کا بت اللہ ہاں، وہ کعبہ بڑا ہو جن جنوں آپ منی کھڑے توجہ نہیں کی تھی پہلا کچھ یہاں تو کرایا دوسرا مقصد تنظیم کا یہ تھا نبی کے دین کی تعلیم کا مقصد تھا اللہ کی رضا اور خوش حاصل کرنا توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی کیا حاصل کرنا پچھلے تل مبارک میں میں نے اسی بات کی وضاحت کی تھی کہ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا جسے اللہ مل گیا اور تعلیم تعلیم انگریزی کا تعلیم مغربی کا خلاصہ یہی تو ہے سب مل گیا اسے جسے بلّہ مل گیا توجہ نہیں توجہ نہیں کی مل گیا اب دیکھو کافر یہ نہیں کہتا یہودی بڑا شیطان ہے وہ ہو ہو ہو وہ یہ نہیں کہتا تم داڑھی نہ رکھو امام نہ رکھو ستھر نہ پہنو مسجد نہ بناؤ روزہ نہ رکھو وہ کیا کرتا ہے اندر نظریہ بدلتا ہے سوچ جب اس کی سوچ کا فرانہ ہو جائے گی ایمان نہیں رہے گا تو یہ داڑھی بھی رکھے تو لانت یہ سر پہ پگڑی رکھے تو لانت یہ روزہ رکھے تو لانت نماز پڑھے تو قرآن پڑھے تو قرآن اس پر لانت بھیجے گا کہ لانتیا کیا کر رہا ہے ایمان تو تیرے پاس ہے نہیں میں ایمان کی سنو تمہیں ایمان اور عمل کی مثال دیتا ہوں یہ بتاؤ پورے لاہور کے برابر پرالی کا پرالی کا ڈھیر لگا ہوا ہو پورے لاہور کے برابر کے برابر تیلی تیلی تیلی جان چڑھا ماچس تیلی جان چڑھا ماچس کی وہ کتنا بڑی ہوتی ہے کتنا بڑی ہوتی ہے اس کو سلگا کر جلا کر اور اگر اس پرالی کو لگا دو تو تھوڑی دیر کے بعد کیا بن جائے گا تو سمجھ لو تمہارا تمام ڈھیر امر کا برباد ہو گیا اور اگر عمل تھوڑا سا ہو لیکن سوچ کافرانہ کی تیلی نہ ہو ایمان قائم ہو تو یہ تھوڑا عمل بھی جنت لے جانے کا سبب بن سکتا ہے جو نہیں کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اب انہوں نے سوچ بدلنے کے دیکھو طریقے کیسے نکالے اب ہمارے دینی مدرسے کا تعلیم کا دین کا مقصد یہ تھا کہ خدا کی مدد چاہیے آخرت سنوارنی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی دینی رہنمائی کریں گے ان کو شریعت کے مطابق ہر کام کرنے کی تلقین کریں گے بتائیں گے ہدایات اسلامی کیسی ہے مقصد یہ تھا کہ ہم انسانوں کی طرح اللہ رسول کے حکام کے مطابق زندگی کیسے بسر کرے ہر علم حاصل کرنے کا قرآن حدیث کو سمجھنے کا مطلب اتنا ہی تھا لیکن یہودی نے کیا کیا اس نے مقصد اور نیت کو بدلا ملاؤں کا مقصد بنا دیا تم تنظیم میں آؤ تمہارا مقصد کیا ہوگا تمہیں نوکری ملے گی کیا ملے گی ٹیچر بنو گے آؤ تین قرآن والے تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں آؤ ہم تمہیں پوچھتے ہیں تو تم کیا پوچھتے ہیں کہ تم کس درجے کے خلی بن چکے ہو آؤ ہم تمہیں پوچھتے ہیں اب یقین رکھنا مقصد بن گیا آخرت اللہ تعالی کی معرفت کی بجائے دینی تعلیم کا مقصد تنظیم کے ذریعے بن گیا ٹکر کمانا دیکھ پالنا ٹیچر بننا ظاہری دنیاوی عزت اور 吃我干哈 کو پکڑنا چاہتا ہے نا تو منکے کے اوپر آٹا لگاتا ہے اس میں ایک ڈوری ڈالتا ہے مرغی کے آگے پھینک دیتا ہے جب مرغی اس کو منہ میں لیتی ہے تو اس کے گھر میں جا کر پھنس جاتا ہے کیونکہ پیچھے ڈوری ہے آگے جانے نہیں دیتی جب پھنس جاتا ہے تو نہ وہ مرغی بولنے کے قابل ہوتی ہے نہ بھاگنے کے قابل ہوتی ہے بول نہیں سکتی اگر بولتی چیختی چلاتی تو گھر والے معلوم کر لیتے یہ پکڑی گئی ہے اس کو بولے بچا لے اب وہ نہ چیخنے چلانے کی ہے نہ بھاگنے کی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈوری کھینچنا شروع کر دیتا ہے جب قریب آتی ہے بغل میں لیتا ہے چھری پھیر کر آ ہوا پہ ملا سبا پڑا سنو جب یہ خنزیر اللہ تعالی سے بے خوف ہو کر انہوں نے لوگوں کے سامنے ڈرنا کیا وہاں جائیں گے تو بات کریں گے لیکن اللہ ان کے لیے اور دل کے کو جان رہا ہے جہاں بھی چلے بن گئے باہر رکھا تھا اب اس کا اس کی کب کب دیکھو اس کا جھوٹ دیکھو جب وہاں تک پہنچتے ہیں ان کو کہا جائے بھائی دین کی بات کرو ادھر تو کہتے کیا ہے روزی لگی ہوئی ہے کیوں لت مارنا ہے توجہ نہیں کی چنگی پڑی روزی لگی ہوئی ہے کی کریں گے اتنے آخر گے فرقہ والے ہیں جو فوج میں ملا گئے نا فوج تقریر کی لکھی ہوتی ہیں ایک بات بھی اپنے عقید ایمان کی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کرتے جی کرے یہ ڈسچارج کر دیں گے تو بڑی محنت کی تھی جانتی رہے گی لانتی پیچھا آخیا نہ جائیں گے تو دین کی بات کیسے کریں گے جب بات کرنے کی باری آئی تو خلدی رب کہتا ہے روزی لگی ہوئی ہے معلوم ہوا ہوں پھکا لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے زبان پہ دین ہے اندر کفر ہے لوگوں کو دھوکہ دے گا خدا تو کیسے دے گا ہتار کہ سنیے سنیے کتابوں میں کفر تک جو لکھا ہو پڑھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں قرآن کی توہین کے توہین کر رہے ہیں کروا رہے ہیں اچھا مجھے ایک ماسٹر کہنے لگا ٹیچر کہنے لگا ہمارا کیا قصور ہے جو پیچھے سے لکھا آتا ہے ہم تو پڑھا دیں گے ہمارا کیا ہے ہم ملازم ہے ہم نے پڑھا نہیں پڑھانا ہے میں کہ اچھا یہ بتاؤ تیرے باپ کا نام کیا ہے کہنے لگا غلام رسول میں نے کہا اگر سکول کی کتاب میں لکھا ہو تیرے باپ کا نام غلام محمد تو جیسے لکھا ہے ویسے بچوں کو پڑھا دے گا یا نہیں سب رہے گی مجھے کہنے لگا لو میں کیوں ایسے پڑھا دوں حرام کب لوں میں حرام زیادہ بولوں جب میرے آپ کا ہے کیوں میں تو بولوں گا لکھا ہوا ہے میں نے کہا لانتی تیرے باپ کی بات آئے تو بول پڑے گیا یہ چشتی نے کہاں سے جواب دیا میں نے کہا پترو میں نے نہیں دیا یہ دینے والا مولا دیا کر دیتا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے حقن علینا نسر المؤمنین اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی امداد ہمارا حق ہے جو نہیں کی اب سنیے یہاں تک کفر کر رہے ہیں میرا ایک فوجی دوست ہے وہ کہنے لگا چشتی ہمارے چھاونی میں جو خطیب ہے امام ہے اس امام صاحب سے امام صاحب نے نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب نے جب نماز پڑھائی فارغ ہونے کے بعد امام صاحب سے میجر آ کر کہنے لگا نماز پڑھائے مول صاحب وہ پھر مسلح پہ کھڑا ہو گیا اب میں نے اسے کہا کہ مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو ہم نے تو یہی مسئلہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ فرد نماز پڑھانے والا دوسری مرتبہ نہیں پڑھا سکتا تو یہ کیا چکر ہے تو وہ مجھے کہنے لگا مولوی کہنے لگا چپ ہے بڑا مولوی بھی آ گیا تو تجھے معلوم نہیں یہ فوج ہے کیا ہے یہ ہمیں کہہ دیں نمازیں چار ہیں تو ہم چار ہی پڑھیں گے ہمارا پانچویں کے کیسا گیا تو تیرا یہ ہے اب ایمان سے بتانا وہ کافر ہو گیا ہے مسلمان رہا بول بول اس کا خدا کون آتا ہے وہ اس کا خدا تو میجر ہے خدا تو خدا ہے اس کا اور یہ کہتا کیا تھا جائیں گے تو دین کی بات کریں گے مسلمان جب انگلش پڑھنے والے کہتے ہیں انگلش نہ پڑھیں گے تو مسلمان کیسے کریں گے جب انگلش پڑھ لیتے ہیں تو مسلمان کی بات کرو تو خود لڑنا لگ جاتا وہ لانتی مسلمانی مسلمان کی بات تو خود سننا گوارا نہیں کرتا آگے کیسے پہنچائے گا تو تو خود کافر بن چکا ہے توجہ نہیں کی وہی بات سب کیا ہے توجہ نہیں کی مزے سے کہو سبحان اللہ کہ دوسرا مقصد انہوں نے نیت فاصل کی جس تعلیم کے ذریعے جنت میں جانا تھا اسی تعلیم کے ذریعے ملا قد کیا جا رہے ہیں تو کہتے کیا ہے میں میرے جائے گا کیا سایا تو حوصلہ بے کار تو مار مارتے صحیح پھر تینوں پتہ لگے سایا جانا کہ تو آپ جانا ہے توجہ نہیں ہو کی تھی ادھر سے کیا اور ادھر سے کیا ادھر ایمان ختم اور شریعت فیصل کر رہی ہے کہ تو جہنمی ہے اور ادھر سے یہ اپنے منہ سے بھی مٹھو بنے جا رہا ہے دردیا نہ جائے گا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں وقت یار کم ہے کیا کروں باتیں بہت ہیں وقت کم ہوتا ہے ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے بہادت النفوس شرح بخاری میں پڑھا ہے محدث سے ابھی جمرا کی دو جلدوں میں میرے پاس ہے کہ ایک ان کا زمانہ کوئی تھا اس زمانے میں ایک اوقاف کا خطیب بن گیا کیا بن گیا اب دیکھنا اس وقت حالانکہ دور اسلامی تھا ابھی قانون تو اسلامی تھا نا بادشاہ حکمرانوں میں اگرچہ گھر بنا جاتی تھی قانون اسلامی تھا اوقاف کا جب خطیب بنا مرنے کے بعد توجہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا پوچھا سناؤ کیا بنا ہے کہنے لگے کہ جب فرشتے آئے ہیں نا حساب لینے کے لیے تو جواب دینے میں مجھے بہت مشکل آئی میں رک گیا جواب نہیں آ سکا آ رہا تھا مجھے تو اللہ تعالی کی طرف سے مہربانی ہوئی ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مجھے جواب بتایا تو میں نے آگے پیش کر دیا میں نے پوچھا تم کون ہو جواب ملا کہ جواب میں مشکل اس وجہ سے آئی کہ تم اوقات کے خطیب بنے اور میں اس وجہ سے آیا کہ جو پیسہ تو تنخواہ کا لیتا تھا وہ سارا خدا کے راستے پہ لٹا دیتا تھا اپنے پاس نہیں رکھتا تھا بس اسی وجہ سے اللہ تعالی نے تجھ پر مہربانی کی مجھے بھیج دیا کہ اس کو جواب بتا دو اگر تو خود کھاتا تو تجھے جواب نہ آتا تو جو کفر کے ساتھ متفق ہو رہا ہو یہ پہلی لانتی انہیں دوسری دوسری غرض اتنا شیطانی رکھی کہ نیت ہی بدل دو کیا کرو تیسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے جب انہوں نے سر سید خان کے لیے جس کو سر سید کہتے ہیں یہودی تعلیم پھیلا رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے خصوص اور نے حق کی طرف سے علی شاہ پوروی الحمد بولوی شیر ابلی وغیرہ اللہ کے پیاروں کی طرف سے اس تعلیم کو بڑی غلط نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا اس کو مسلمانوں کے لیے تباہ کون سمجھا جا رہا تھا سوچا ایسا کروں کہ تنظیم کے ذریعے ان کو کہوں ہماری تعلیم کے برابر کر لو کیا مطلب پہلے اچھا مانیں گے تو پھر برابر کریں گے نا تو جس کی جس کی مخالفت ان کے بڑے کرتے رہے ہیں اسی کی موافقت کرتے ہیں ملاؤں سے ہونی چاہیے بات تو یہ ہے نا اندازہ لگائیں دشمن کی چال دیکھیں اور یہ بے چال بے ڈنگے ملاؤں کو دیکھیں کہ کیا انہوں نے ظلم برپا کر رکھا ہے امت مسلمہ پر یہودی کی تعلیم کو تسلیم کروانا تھا کہ یہ حق ہے اور اتنی بڑی حق ہے کہ یہ تو قرآن سے بھی برتر ہے قرآن سے بھی آلہ ہے یہ مار بیٹھے تیسرا مقصد بھی ان کا پورا ہو گیا جب قوم نے دیکھا کہ مولوی اور پیروں کے جو بچے ہیں وہ تنظیم پڑھ رہے ہیں ان میں تو برابری ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہودی تعلیم بالکل ٹھیک اور درست ہے لہذا انہوں نے کہا حاصل کرو دھڑا دھڑ اب اس گندی نہر میں چھلانگے لگانے والوں کو کوئی بچانے والا نہ تھا کوئی ڈوبنے والوں کو بچانے والا نہیں رہا اسی وجہ سے نہیں رہا تھا کہ جو رہبر تھے وہ تو خود ڈوب گئے وہ خود برباد ہو گئے بچانا بچاتا کون ان کو یہ تیسرا مقصد تھا چوتھا مقصد اس کا یہ تھا توجہ نہیں کی یہ اور یہ یاد رکھنا یہ کسی کتاب میں لکھے نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ہاں بات یہ سمجھو کہ میں کسی کتاب کا لکھا ہوا بے پیش کر رہا ہوں نہیں یہ چشتیوں کا فائدہ ہے یہودیوں کے دل کی جو بات تھی اللہ نے ہمیں سمجھا دی توجہ رہے گی ان کے دل کی بات تیرے سامنے رکھ رہا ہوں چوتھا تھا اچھا تھا کہ ان دینی مدارس سے پیدا ہونے والے ہمارے کفر کی مخالفت کرتے ہیں ہمارے آج کے برٹش لوگ یہودی قانون اور نظام کے خلاف ہوتے ہیں یہ دین حق کا بلند کرتے ہیں ان کا منہ بند کیسے کیا جائے توجہ نہیں کی یہ ہمارے غلام بننے چاہیے غلام جو معاشی غلام ہو وہ کدی آقا کو حق نہیں کہہ سکتا سیاح ہیں جب چاہ دی پیالی کوئی پی لے کسی تو وہ بھی تھلے سر سٹی بیٹھا اگلا گل اگر تو کر جی سر جی جی جی جی توجہ نہیں کی اور انہوں نے سوچا یہ حق کی آواز بلند کرنے والے رہے یہ دیسی کیوں ہوتے ہیں یہ تو کبھی بانگ یہ بنیں گے ہمارے غلام ہمارے نظام کے ساتھ ہوں گے متفق جب یہ چاہیں گے کہ ہم خود گورنمنٹ کی مشینری کے پرزے بن جائیں تو مخالفت کہاں آئے گی اسی وجہ سے آج دیکھ رہے ہو یہودیت کے ساتھ پورے ملک کے ملا متفق ہو کر بیٹھ رہے ہیں کہیں سے آواز کفر کی مخالفت کی سن رہے ایمان سے بتانا حتیٰ کے سبز پگڑیوں کا جو اجتماع ہوا ہے اس میں ایک فکرا بھی کفر کے نظام کے خلاف نہیں بولا گیا اگر کوئی ثابت کر دے تو میں سر قلم کرا دوں گا قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساتھ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں کفر کے منصوبے کے خلاف چشتی نہ بولتا ہو اور ان کے دس لاکھ کے بھیڑوں کے اجتماع میں بھیڑوں کا استعمال ایک فکرا قرآن کے مطابق نہیں بولتا کفر کے خلاف ایک بٹیر کو پکڑ کر شکاری تربیت دیتا ہے پنجرے میں پھر مارتا ہے سیٹی تو وہ کرتا ہے کوکو کوکو ترا کوکو کرتا ہے کہ نہیں پھر اب یہ مفتی مفت خورے یہ پکے کھنجو اب وہ سیٹی مارتا ہے یہ کہتے ہیں توجہ ہاں، لگانے والا سے تیار ہوا توجہ نہیں کی قسم سات کی جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے یہ تکوں پر تین ایمان بیچنے والے ملا یہودی کے کفر سے اتفاق رکھنے والے ملوڈے یہودی پیداوار ہے یہ مستقفا کے وارث نہیں یہ یہود کے وارث ہے سنو سنو سنو میرے پاس انہی تنظیم والوں کا لڑکا آیا اس نے شناختی اپنا اڈنڈی کارڈ بنا رکھا تھا کارڈ بنوا رکھا تھا ریاتی کارڈ گاڑیوں میں کرایہ بچانے کے لیے میں نے اس میں پڑھتا ہوں میں نے کہا اچھا یہ بنایا فوٹو کہنے لگا ہاں میں نے کہا کیوں کہنے لگا پانچ روپے بچانے ہیں میں نے کہا بتاؤ تصویر کو حرام کرنے پر مستفا کی ایک سو حدیث ہوگی کتنی ایک سو حدیث کے لگ بھگ میں دکھا سکتا ہوں میں نے کہا بیٹے پانچ روپے بچانے کے لیے تو سو حدیث کو تم نے پاؤں کے نیچے ڈال دیا تاکہ پانچ روپے بچ جائیں میں نے کہا بتاؤ جب تمہارے سامنے لاکھوں روپے آئیں گے تو پھر کیا کچھ بیچو گے اور کیا کچھ پاؤں کے نیچے ڈالو گے میں نے کہا مردود تو دین کا طالب ہے تو وارث سے نبی بن رہا ہے نبی کی وراثت کو پور میں ڈول رہا ہے پانچ روپئے کے پیچھے وہ خنزیر دین تمہیں وہ پیش کر رہا ہے جنہوں پنجابی چاندے نے چھڑیا پڑیا ماسا میرا وقت نہیں اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے یہ سب فائد ہے چشتیوں پر میرے مولا علی مشکل کشا کا بڑا مزے سے کہے سبحان اللہ سو حدیث میں نے کہا ایمان نیچے گرا رہا ہے پانچ روپے بچانے کے لیے جب امریکہ ڈالر دکھائے گا تو کیا بیچے گا تو پھر قرآن پورا تباہ کرے گا جب میں نے بات کی تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ غالباً یا ناروال کا لڑکا تھا یا ادھر کا تھا ناروال کا ہی میرے خیال میں تھا بہرحال وہ بھی سارے تنظیم تو ہی کیا نا تنظیم تو ایک کیا ہے جب اس نے میری بات سنی تو شناخت اپنا کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا کہنے لگا بس چشتی صاحب مسئلہ سمجھا دیا ہاں ہاں ہاں کوئی سمجھانے والا ہو تو پھر سمجھ آ ہی جاتی ہے آگے سمجھ بھی ہو توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی نیچے پھینک دی نیچے پھاڑ کر پھینک دیا میں نے کہا بد بخت تمہیں پتا چلا ہے ایمان کیا چیز ہے نبی کے وارث کیا ہوتے ہیں ذرہ برابر سودا نہ کریں توجہ نہیں کی یار میرا مزے سے کہیں سبحان اللہ خدا تعالی کے کرم فضل سے یہ باتیں میں نے تمہیں سمجھائی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہاں، اردو میں سمجھ آ رہی ہے نا فلما تو اردو سمجھ لیں دو باقی میرا نہیں سمجھنا اتے ہاں؟ اردو اتے اردو کی انگلش ہی سمجھی بیٹھے ہوتے جی باقی اتنے تو اردو سمجھ نہیں آنا ہے یہ ہے تنظیم المدارس کہ اگرار و مقاصد شیطانی تھے جو میں نے جناب کے سامنے کچھ بیان کیے ہیں اب توجہ ہے کہ نہیں اب باتیں جو اور ہیں یہ تو خالی تنظیم کے حوالے سے کلام کیا نا کس کے حوالے سے تنظیم کے حوالے سے اب جو نیا نصاب آیا ہے جس میں سکول بالکل داخل وہاں تھا برابر کرنا ہے یہاں ہے خنزیر کو خود ہی اکٹھے پکانا ہے توجہ ایک تھا ہرن کو خنزیر کے برابر کرنا ہے دوسرا ہے نہیں ایک ہی بیگ میں خنزیر بھی ہو اب دوسرا کام یہ ہوا ہے یہ جدید تعلیم کا حملہ ہے اس یہ چیز اگلے جمعے سمجھاؤں گا اور شروع کہاں سے کروں گا پہلے میں تقریباً تقریباً سولہ انگریزوں کے سولہ انگریزوں کے بڑے شیطانوں کے حوالے بیان کروں گا جنہوں نے سکول کی تعلیم کے متعلق خود لکھا ہے سولہ کے لگ بھگ لکھا ہے اور وہ دینی مدارس میں پیش اس کو شامل کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کروں گا اور پھر آ تنظیم المدارس مدارس والوں کا ہوا نو نصاب ہے سور تہرن کٹھا پکا پھر یہ کتاب کتابیں کی کتابیں کھول کھول کے سامنے کروں گا یہ سور ہے یہ ہرن ہے یہ سور ہے یہ ہرن ہے ایک سفے پہ خنزیر ہے ایک سفے پہ توجہ جڑے گی میں نے ملتان میں وہاں چیلنج کیا اور یہ موضوع بیان کیا اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبل قدرت میں فقیر کی جان ہے جو ملا تھے نا لوٹ لوٹ کر کھانے والے وہ منہ چھپا رہے وہ منہ چھپا اور جو بچارے لٹیچر والے مج مظلوم درویش طالب سن وہ اٹھ کے نعرے پہ مارتے سن آ چشتی آجیب دارے آ مینو چومیا آ چٹیا ہونا درویشا تو اتوں کی آواز میرا ایک نیا موضوع بیان ہوا ہے تعلیم کی فضیلت علم کی فضیلت اور غایت یہ ہیڈ بلو کی کے ساتھ گاؤں ہے بلو کی اتنے بیان ہوا ہے وہ موضوع تو سڑو گے تو گا چشتیا آئے مڑ سارا نالا نواں کڈی بیٹھا ہے نواں موضوع ہے جی اسے چلا تالا مڑ رنگ بجایا ایک اور سو لایا دوسرا میں نواں لایا ہے حجر شاہ مقیم اگلے دن حجر شاہ مقیم اور شمون صاحب نو پوچھو شمون صاحب نو شرافت کو نہیں سن شمون صاحب نو پوچھو تے نشے چاہ استاد میرا تے حالے تک نشا نہیں اتریا اس میں وہ شان ہے شان ہے شیر کلندر اور شاہ ہے بابا شاہ مقیم یہ موضوع اس طرح کے بھی موضوعات ہاں جی بار صورت یہ تو آپ چلتا پیا ہے پہ ان شاء اللہ سنو گے آخر داوان الحمد للہ رب العالمین کیوں اس نصاب میں یعنی یہ دوسرا ایک پانچواں مقصد ہے کہ نیم ملا تیار ہوں کامل عالم نہ بنے اور ضرب المسل ہے مثال مشہور ہے محاورہ ہے کہ نیم ملا خطرہ تو نیم حکیم خطرہ جان کیسے نیم ملا کہ نصاب جو تھا کتابیں جو پڑھائی جاتی تھی نا پہلے تو جن کتابوں کے ذریعے قرآن و حدیث کا کافی آکام کا فہم حاصل ہوتا تھا سمجھ حاصل ہوتی تھی وہ نکال دی اور چھوٹی موٹی کتابیں رکھ لی یا دوسری بڑی کتابوں سے دو چار صفحے پڑھائے کیونکہ مقصود تو ہے سند لے کر ڈپلوما لے کر اور ٹیچر لگنا پیسہ تو وہ لڑکے آتے ہیں شاٹ سے شاٹ قریبی سے قریبی نیڑ والا راہ لبتے ہیں چند دنوں میں وہ فارم مرغے کی طرح چالیس دن میں مرغا پیار اور چالیس دن میں ملا پیار اب اس خنزیر کو خود دین کا پتہ نہیں آگے کیا پہنچائے گا اور نیم جو ملا ہے وہ کبھی بھی کافروں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا شافی جواب نہیں دے سکتا ہاں خود دین سمجھے گا تو کافروں کا منہ توڑ جواب پیش کرے گا یہ نام مراد نیم ملا تیار ہوئے اب میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں نا ان میں سے کئی ایسی ہیں جو آج کے طلبا نے دیکھی نہیں ہے اچھا جو ہم نے پڑھی ہے پھر وہ کم ہے جو ہم سے پہلے علماء پڑھتے تھے پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال وہ کتابیں ہم نے نہیں دیکھی ہم نے پڑھی نہیں اور دیکھ لو ہمارا علمی مقام ان کے آگے تنکے کے برابر ہے جیسے پہاڑ کے سامنے تنکا پڑا ہوتا ہے امام احمد اللہ کو دیکھو کتنا عالم تھے تو یہ بہت بڑی سازش شیطان نے کی اس نے نصاب ہمارا کم کروا دیا نیت تو بدلی اس کے ساتھ یہ بھی بدل گیا اور چھٹا یہ تھا کہ یہ بد عمل بنے جب نیت خراب ہو خدا خرابی کرنا مقصود ہی نہ ہو علم کے ذریعے تو عمل کیسے کی عمل کیسے سیدھا کرو گے جی عمل تو وہی صحیح کرے گا جس کا مقصود یہ ہے کہ میں نے آخر سنوارنی اور خدا راضی کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ منڈے جو طلبا ہے مدرسوں کے دینی مدرسوں کے یہ بدماش ساری رات فلمیں دیکھتے ہیں فلمیں ایمان سے داری کتراتے آتے ہیں فوٹے بازی خوب کرتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں الٹے چیر نکال کر الٹی مانگ نکال کر ٹوپیاں جیب میں ڈال لیتے ہیں تاکہ کام سمجھے یہ دس نمبر یا بدماش ہے مول بھی نہیں ہے <laughs> مت ہمیں کوئی پڑھا مارتا ہے کہ وہ مول بھی جا رہا ہے اور میں نے کہا لانتی ہوں تہذیب کو سید الانبیاء کے طریقے کو حقیق سمجھو گے کمتر سمجھو گے اور اس کو اپنانے سے تم اندر سے جھجک محسوس کرو گے تو دوسرا کون عمل کرے گا تمہارا حق یہ بنتا تھا کہ تم نبی کی تہذیب کو لوگوں کے سامنے پورے ناز کے ساتھ پورے فخر کے ساتھ پیش کرتے ہمارا نبی بھی آلہ ہے ہمارے نبی کا ہر کام بھی آلہ ہے تاکہ لوگ تمہاری اتباع کرتے تم رسول اللہ کے پیچھے جاتے اور لوگ تمہارے پیچھے چلتے حتیٰ کہ یہ ملتان کا واقعہ ایک مدرسے کا ایک مدرسے کا واقعہ ہے استاد استاد اور شگرد سینما میں چلے گئے فلم دیکھنے کے لیے شگرد بیٹھے گیلری میں استاد بیٹھے ہیں نیچے اب شگرد استاد کو پتہ نہیں ہے کہ میرے شگرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر آئے ہوئے ہیں بڑے گھر میں اب جب بیٹھے ہیں تو اوپر سے جب وقفہ ہوا نا وقفہ تو لائٹ جلائی گئی تو انہوں نے اوپر سے دیکھا نیچے استاد صاحب کی بلا تشریف فرما ہے <laughs> اچھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے بوتل والے سے کہا کہ دو بوتلیں ہمیں تو ایک وہ نیچے ہمارے استاد صاحب بیٹھے ان کو پکڑا دو اچھا جب اس نے جا کر بوتل والے نے بوتل پکڑائی نا اس نے کہا بھائی تمہارا دماغ خراب ہے میں نے تم مان لیا کہنے لگا جناب آپ کے شاگرد اوپر بیٹھے انہوں نے کہا اس نے کہا وہ خدا ڈر رہا ہے اور سے ڈر رہا ہے اتنا پت کے اور پت عمل اسی وجہ سے لانتیوں کے کوئی فتوے نہیں ہیں یہ سب سرکاری فتوے دینے والے ہیں ہاں جو سکول سے اتفاق رکھنے والے مستفور اور تنظیم والے ہیں ان کے کوئی فتوے نہیں ہیں یہ خود کئی بار وہ بیٹھے سبھی کے فتوے دیں گے فتوا اسی کا ہوگا جب استفا کی شریعت پوری طرح صحیح معنوں میں پیش کر دیتا ہے دعا دعا فرما فرما اللہ محمد والے ربنا اتنا فی فی حسن الاخرت عذاب النار صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید کیونکہ جے یار بلا یہ یار دینا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنادہ خواب دے اندر متھا چمتے سن میں دعا کیتی یا مولا او دل عطا فرما جڑا شبلی نو عطا قلب شبلی عطا ہو یا مولا جس کو دے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 حضور ہر دم ایسی فضا ذہن صافی ذہن صافی صفائے باطل اندر صاف ہو جاوے ذہن روشن ہو جاوے اندر پہریاں سفتوں تو پاک ہو جاوے ساریا سونی سفتوں اندر رنگیا جاوے جنہوں اللہ نے فرمایا سب اللہ تلا اللہ فرما ہے اللہ دے رنگ چ رنگے جاؤ رب فرما ہے میرے رنگ تو سونا رنگ کہ رب دا رنگ کی ہے رب دے دین والا رنگ یہ ہوئی خدا دا رنگ ہے جی ہوئی اس مستفا دا رنگ ہے جڑا خدا دے دین تے قرآن دا اللہ فرما اللہ کا واسطے ویکو یہ رب دا رنگ ہوتا ہے تاکہ اللہ دے پیارے نو نیکیا رب یاد ہے رب یاد آ جاتا ہے کیونکہ رنگ دین دا رب سنے دا ہے خدا دی قسم اس واسطے ذہن باد میری انا ہو یا مولا تکبر اندر مٹ جائے تکبر مٹ جائے خود ہی مٹ جائے غرور جڑا بندہ میں بڑی شہرا میں چنگا تے لوکی پیڑے نے یہ لانا تندروں مٹ جائے ہاں جی آئینہ شیخ کا میں بن جاؤں موت زندگی بکا مولا ایسا رنگ سونے چڑھا دے شیشہ بن جا میں اپنے مرشد کا اور سی نو مخدم ہو سو خزری عطا ہو یا مولا کلا بیٹھا سا نا جی رب کو منگیا تے بڑا کچھ دے چڈے تے گل بڑی ہے ہاں جی منگن منگن دی توفیق جڑی دیتی ہے اس مولا نے کمی کو نہیں چڈی ہوں والی گل ہے تے ان دی بارگاہ چ دیر ہے تے ہنیر کوئی نہیں اور چھوڑ دو اس سے کچھ نہیں لینا حشر یوں ہی ندا حشر ہوئے فرشتے فرن لگا فر اللہ فرماوے محبوب دا رخ مبارک ویخ کے آئے چھڈ دو اس بے حسابے کول کی لینا وہ جی آلہ حضرت بریلوی فرما نے رضی اللہ تعالیٰ نو. تو آو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب نہیں ہے یا مولا جا گنتی اچھی کوئی نہیں بندہ اندر کول کی حساب لینا ہی ہاں جی فکیر یا مولا کریما ہاں، اتنے نہیں کہہ رہی ہو فرشتے چھڈ دو اس پاپی نو اے بے حسابے کول کی حساب لینا ہے ہاں؟ چڑھ دو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 والے پاک ہو خطاؤں کے پاس کچھ بھی نہیں افو کس کی ہو یا مولا افو کس کی ہو یا کسے میری نیکی دا بدلہ نہیں ہونا محض تیری رحمت دی جناب شفا ہونی تیری محض رحمت دا ہی تقاضا ہونا ہے محض تیری رحمت دی مہربانی ہونی ہے ہوں ذکر دوستان دا رشتے دار دوست اور اقربا فقیر کے سب افبن کی سزا ہو یا مولا ان کی سزا ہو یا مولا قومی پیار کہہ دے ہو جہ لفظ مبارک بول کے ہے ہاں جی اللہ سونا جمے دار تیارے مدک بولتا اور دین کو دے عروج کفر زوال دین کو دے عروج کفر زوال سب کی شفا ہو یا مولا دین سب کی شفا ہو یا مولا اور ہو بما شوکت دین مگر ان کی تباہ ہو یا مولا مگر ان کی تباہ گیت ہویا صدقہ مرشد و رخاجی گان چشتی صدقہ مرشد و رخاجی گان اور صدقہ مرشد و رخاجی گان چشتی صدقہ مرشد و رکھا جی چشتی مانگا جو بھی عطا ہو یا اللہ ایک دو شیر نات شریف دے لکھے سن آخو دو سنا مار مار سٹ سیاں یاد میں مار مار سٹ دیا وہ تیری ٹلیا بلاو نے جدو نام لیا تیرا وہ ٹلیا بلاو نے سونا گد جدو نام لیا تیرا ٹلیا بلاو نے ٹلیا بلاو نے مار مار سٹ دیا وہ تیرا کے گزر گئی کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ محمد محمد پکیند گزر گئی عہد لال احمد رلے دے گزر گئی ورد جنا کی پلا نے دل نبی درج ساریا پلاں نے جد نام لیا تیرا کلیا بلا مار مار سٹ تیریاں